عبداللہ بن فیروز داناج نے بیان کیا انہوں نے کہا مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج اور چاند دونوں تاریخ بے نور ہو جائیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو